ہم نے اللہ پر سہارا کیا کیوں تو کیا ہوگا تو مزار دنیاویہ سے حفاظت یا سہولت مزار دنیا سے ہم نے اللہ پر سہارا کیا اللہ ہمیں یا تو دنیاوی نقصانات سے محفوظ رکھے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اگر نقصان ہوا بھی تو دل کے اندر جو ہے وہ اطمینان ہوگا سہولت ہو جائے گی اور سورج اللہ امر ہی گھرا سمجھا جا کہ جو زہری ہے اور یا بات نہیں ہے سمجھا اور اوپر اسی کے سارا کیا ہم نے تو مزار دنیاویہ سے حفاظت یا سہولت ہوگی ان قریب جان لو گے تم سمجھا کہ کون ہے وہ جو بیچ گمراہی صاف ہے پتہ چل جائے گا تمہیں کہ گمراہ کون ہے ہدایت والا کون ہے خفت عالمون پر جب ہم کو ناجی اور آپ کو مبتلا عذاب پاؤ گے جی جب ہم کو ناجی اور آپ کو اگر مبتلا پاؤ گے تو پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کون ہے وہ جو بیچ گمراہی ہی خراب سے آئے سمجھا کل آ رہا ہے تم دلیل تو خاص نمبر آٹھ آ گئے نمبر آٹھ ہے خاص دلیل ہے پانی میں نے دیا تو پانی کو اونچا کرنے والا اور صاف اور میٹھا کرنے والا کون کوئی اور ہے فرمایا جس طرح پانی میں نے پیدا کیا اس کو اوپر لے آنے والا اور اس کو میٹھا بنانے والا بھی میں ہوں یہ برکت بھی میری ہے اگر فرما دو خبر دو ہاں اگر ہو جائے پانی تمہارا غورن گہرا غورن کا منا گہرا زمین میں نیچے چلا جائے تو بس کون لے آئے گا تمہارے پاس ساتھ پانی جاری اور صاف صاف ستھرا بچھرا ہوا پانی کون لے آئے گا تمہارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سورہ قلم کا مقبل کے ساتھ رابطہ میں نے عرض کر دیا ہے مقبل نے کیا فرمایا کہ تبارک اللہ دی بیاد یہ کس کا قرآن صاحب رکھا ہے تختی سمائے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یکترون ہاں تو وہ یہی ہے نا ہلاکت برا کیا ہے موت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا جگہ بھی نہیں ہے بیٹھنے ہاں؟ کی بیٹھو نا اپنی جگہ پر اللہ کے بندے جہاں خان صاحب بیٹھنا ہے کھل کر بیٹھو آرام سے اچھی طرح پڑھو اچھا جی ایک بات آپ لیے سمجھ لو اب موضوع صورت ہے بدو لو تو دھینو حضرت یہ نرم ہو رہے ہیں کہ کہیں آپ نرم ہو جائیں لیکن خبردار آپ نے نرم اچھا اب مسئلہ یہ عرض کروں کہ نرمی کس بات میں ہے سنو بات شرک برکتی کے دو پہلو ہیں توحید برکتی کے کتنی پہلو ہے میں توحید پہلو توحید برکتی کے پہلا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دینے والا ہے یہ مثبت پہلو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتے دینے والا ہے یہ مثبت پہلو آ گیا دوسرا پہلو منفی اللہ کے سوا کوئی برکت دینے والا نہیں سمجھ رہے ہو پہلا پہلو کیا ہے مثبت اللہ برکتیں دینے والا ہے دوسرا پہلو کیا ہے منفی اللہ کے سوا کوئی برکت دینے والا نہیں اب نبی علیہ سلاط و تسلیم اور مشرقین مکہ کا اختلاف پہلے پہلے پہلو میں نہیں تھا مثبت پہلو میں چونکہ نبی علیہ السلام بھی مانتے تھے کہ اللہ برکتیں دیتا ہے مشرقین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ اختلاف دوسرے منفی پہلو میں تھا کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی برکات دینے والا نہیں ہے مشرقین کہتے تھے کہ اللہ بھی برکتیں دیتا ہے لات بھی برکتیں دیتے ہیں سمجھ رہے ہو اختلاف منفی پہلو میں تھا مثبت پہلو میں تو اب اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا نرمی نہ کرو کیا مطلب کہ صرف مثبت پہلو بیان کرو اور منفی بیان خبردار یہ نرمی نہیں کرنی مثبت منفی دونوں پہلو بیان کیا سمجھ رہے ہو مثبت منفی دونوں پہلو بیان کرو تاکہ شرط کی پوری تردید ہوگی خبردار اس مسئلے میں نرمی اور سستی نہیں کرنی تو سمجھ رہے ہو ہاں، یا پھر والد صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ مسئلہ پوچھتے ہیں نا مول صاحب سے مول صاحب گیارہویں کرے نہ کرے جی گیارہویں کرو بارہویں کرو تیرہویں کرو سر گیارہویں کیوں کرتے مطلب نبی علیہ السلام نور تھے یا بشار تھے جی نور ہی تھے بشاری تھے سن رہے ہو اللہ پاک محفوظ رکھے ہاں بڑا مسئلہ ہے یہ امامت یہ خطابت یہ روٹی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نون بل قلم يقول ما انت بقائد رب کا بے مجنون اب یہ قسم اور علیہ منتبک کرنا ہے قسم ہے قلم کی یہ زجر للمشرقین و تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں قسم ہے قلم کی اور ان ان مضامین کی جو لکھتے ہیں وہ قلم والے لوگ علماء کرام جو لکھا کرتے ہیں قلم گواہ ہے اور جو مضامین قلم کے ذریعے لوگ لکھتے ہیں وہ مضامین بھی کیا ہیں کس بات کے انتا جواب جی چل گئے نہیں ہو آپ بس بب انعامات اپنے پروردگار کے بھی مجنون نہیں ہو آپ پاگل آپ پاگل نہیں ہو میرے کر دوں اللہ فرماتے ہیں قلم گواہ ہے اور قلم کے ذریعے جو مضامین عجیبہ غریبہ لوگ لکھتے ہیں وہ بھی گواہ ہیں کہ یہ آپ نبی علیہ السلام پاگل کیوں کہ آپ اگر پاگل ہوتے تو اتنا عظیم شان کتاب اور اتنے عجیبہ غریبہ مضامین والی کتاب جو کوئی پاگل نہیں لکھ سکتا لکھنے والے گواہ ہیں کہ عجیب و غریب مضمون لکھتا ہے تو ایک سمجھدار آدمی لکھتا ہے سمجھ رہے ہو قلم گواہ ہے اور یہ مضامین بھی کیا ہے گواہ مالک ترون بھی گواہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو آپ اللہ کے پیغمبر ہو یہ کتاب خدا نے نازل کی ہے ورنہ ایک پاگل جو ہے اتنے عجیب و غریب مضامین پیش نہیں کر سکتا کرو مانا قسم ہے قلم کی اور ان مضامین کی جو لوگ لکھتے ہیں نہ نہیں ہو آپ ساتھ نعمت اپنے پروردگار کے بے مجمون پاگل اور بے شک واسطے آپ کے لاجرن اس تبلیغ احکام پر اس تبلیغ احکام پر البتہ اجر ہے جو نہیں ہے ختم کیا ہوا کبھی ختم بھی نہیں ہوگا وہ ان لالا عظیم اور بے شک آپ البتہ اوپر آ جاتے عظیم آتے ہو البتہ اوپر آ جاتے ہاں سمجھ لو بات العظیم عظیم کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ اخلاق اور آزاد ہے کہ آپ جو اخلاق کے مالک ہو آزاد عظیمہ کے مالک ہو سمجھ رہے ہو دوسرا معنی العظیم عظیم کا ہے خلق معنی دین خلق مانا دین سمجھا دین اور عظیم عظیم مانا کرو اور بے شک آپ البتہ اوپر مذہب عظیم الشان کے ہو عظیم کا مانا البتہ اوپر مذہب عظیم الشان کو آپ عظیم الشان مذہب پر ہو آپ سمجھا عبارت لکھی ہے اعلیٰ دینا اسلام ہو اعلی دین دین مراد ہے اور وہ اسلام ہے ابن باغ مجاہد ابو مالک سدی انس صاحب ابن زید ساروں نے یہی مانا کیا ہے ابن کثیر کا حوالہ ہے تو بخیرو ان قریب دیکھ لے گا تو بھی اور وہ بھی دیکھ لیں گے اے کمل مفتون کے ساتھ کون سے کس تمہارے کے ہے فتنا حقیقی فتنا مفتون مدر ہے خیال کرنا مدر نہیں ہے مفول نہیں ہے مدر نہیں ہے اور مختون پیمانہ فتنہ ہے اور فتنہ سے مراد یہی جنون اور پاگل پن ہے کا اور قریب دیکھ لے گا تو اور یہ بھی دیکھ لیں گے بے کومل مستون کے ساتھ کس تمہارے کے فتنا ہے حقیقی یعنی جنون ہے وہ جو آپ کو پاگل کہتے ہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ پاگل ہیں یا وہ پاگل ہیں سمجھے سے ان ربا کا بے شک پروردگار تیرا ہوگا عالم ہو عالم حضرت اصل تفضیل کے معنی سے خالیہ عالم ہے جن جی۔ کا ہوا ہاں، بے شک رب تیرا کوئی خوب جانتا ان کو جو گمراہ ہو گئے اس کی راہ سے اور کوئی خوب جانتا راہ پر آنے والوں کو فلاں و مقدمینہ حضرت یہ خام و تفت ہے ماحول پر جب آپ کا مذہب عظیم الشان ہے جب آپ پاگل نہیں ہیں جب آپ کے لیے تبلیغ پر اجر ہے تو مہربانی کریں آپ ان میں سے کسی کو کہا نہ مانے تبلیغ کیے جائیں فلا تو تیل کر پس پک نہ کہا مان تو توانے والوں کا بدو لو تو دہنو دہنو فیو وہ تو دوست رکھتے ہیں کہ اگر سستی کرے تو نرمی کرے تو فیو دہنو نہ بند وہ بھی نرمی کریں گے تو بھی نرمی کر وہ بھی نرمی کریں گے لیکن خبردار نرمی نہیں کرنی ولا تو ہیں کلّا اللہ سے اگر خیال ذرا مانا سمجھنا ہے یہ آیات بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں آئے ہیں کس کے بارے میں او سورہ جلد میں اس کا ذکر آ چکا ہے یاد ہے نا اس کے بارے میں ہے اور نہ کہا مان مبارک کا سیوا ہے نیچے مانا لکھا ہے اوپر کثیر الحال کے حال سے فی الحق کے بل کثیر سے معاملہ سچا ہو جھوٹا ہو بس کس میں اٹھاتا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم با کثیر الحلف سے حق و باطل کے اندر عدم تعظیم خدا بندی در قلب باوجہ عدم تعظیم خدا بندی در قلب دل کے اندر چونکہ اللہ کی تعظیم نہیں ہے اس لیے بس قسمیں قسمیں ہی اٹھا رہا ہے سمجھا سی مہین مہین کا مانا بے قدر عند اللہ و عند الناس بے قدر بابجہ ہرکات شنی آ کے بابجہ اللہ کے ہاں بھی بے قدر ہے لوگوں کے ہاں بھی بے قدر ہے سمجھا تھی کیونکہ ہر کاتے شنی ہم عیب جو تانا دینے والا ہاں؟ دل دکھانے والا بس وہی ہے جو تانا دیتا ہے تو دل دکھاتا ہے جی۔ ہم کا اصلی تانا دینے والا ہے ایب جو تانا دینے والا ایب تلاش کرنے والا اور تانے دینے والا اور قانون جو ایب تلاش کرتا ہے تانے دیتا ہے تو وہ دل دکھاتا ہے ہاں دل دکھانے والا تانے دینے والا ایب جو مشا بے بہت چلنے والا ساتھ خوری کے بہت چلنے والا دو کو لڑانے والا مشال بن کو مرادی مانا چاہے دو کو لڑانے والا مشاہ مبارک ہے نا ماشی کا سمجھا نا کہ چگل خور جو ہوتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اس کو کچھ کہتا ہے پھر چل پڑتا ہے ادھر آتا ہے اس کو کچھ کہتا ہے تو وہ چلتا ہی رہتا ہے اس لیے کہا گیا بہت چلنے والا سات چگل خوری کے دو کو لڑانے والا منا خیر بہت روکنے والا خیر کے کاموں سے بہت روکنے والا خیر کے کاموں سے موت دن حد سے نکلنے والا حد سے ظالم ہے ظالم ہے حد سے نکلنے والا ہے سمجھا اسیم ہاں موت دن پڑے گا لوگوں کا حق تلف کرنے والا لوگوں کا حق تلف کرنے والا اسیمن بڑا گنہگار ہے کیا ہے بڑا گنہگار ہے سمجھا نہیں بڑا گنہگار گار ہے مانا اور کچھ لکھا ہے بدکار شراب پینے والا بنا لا کرنے والا سارے گنا پائے جاتے ہیں روت روتلن کا مانا سرکش بد مزاج اڑیل سمجھا سمجھاتے یہ سارے مانے روت روتلن سارے بولنے لگ جاتے ہیں نا مانا کرو اور تلن سرکش ہے بد مزاج اکڑیل ہے سمجھا کہ سرکش مزاج ہے کسی کی بات نہیں سنتا بعد علاوہ اس کے طریقہ لکھا نہیں ہوگا مانا اس کا یہ علاوہ اس کے زنیمن بدنام ہے علاوہ اس زنی زنیمن کا مانا بدنام ہے بدنام دیجیے کہ وہ حرام کا ہے چاہے حرام کا نسخہ ہے کہتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جب یہ آیات آئیں تو وہ تلوار لے کر چلا گیا اپنی ماں کے پاس کہنے لگا کہ محمد علیہ السلام پر قرآن آیا ہے اس میں میرے متعلق بہت ساری صفات آئی ہیں باقی ساری صفتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں باقی یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں حلال زیادہ ہوں یا حرام زیادہ ہوں تو صحیح بات کر ورنہ تلوار سے تیری گردن اڑاؤں گا تو ماں نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ تو حرام کر اٹھا ہے تیرے باپ کی جائیداد کی بہت زیادہ پیسے تھے اور وہ نیند تھا لا غلط تھا تو میں نے خطرہ کیا کہ یہ ضائع ہو جائے گی تو میں نے بکریوں کے چرواہے سے زنا کروایا جس سے تو پیدا ہوا ندی حرام کر رکھا تھا زنیمن بات علاوہ اس کے بدنام ہے اور میں نے لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ فلوائے گئے المعروف بل ابنا کیا ہے سمجھ رہے ہو ہاں ہاں بس ان نظا معلوم بنین اس لیے کہ ہے وہ صاحب مال اور بیٹوں کا صاحب ہے مال کا اور بیٹوں کا بڑا مالدار ہے ڈا علیہ آیا تنا شکوا ہے ہے اور بولو صحیح لکھا ہے جب پڑھی جاتی ہے پر ہماری تو کہتا ہے یہ تو جھوٹے قصے ہیں پہلے لوگوں کے سنا سے وہ میں ہمارے یہاں کہتے ہیں بے عزتی کو کہتے ہیں ہماری ناپ کٹ جائے گی کیا ہو جائے گی ہماری ناپ کٹ جائے گی یہ ناپ کھڑی ہے جی۔ کہ مولانا زکری صاحب اللہ نے لکھا تھے اپنے نام لکھا کہ ان کی شادی ہو رہی تھی میرے خیال تو مولانا جاہیا صاحب نے کہا میں سنت کے مطابق شادی کروں گا بیٹے کی جی, کسی کو نہیں بلاؤں گا یہ تو وہ برادری کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تو جو ایسا کر رہا ہے تو تو اپنی ناک بھی کٹوا دے گا ہماری ناک بھی کٹوا دے گا تو مولانا نے فرمایا کہ بکا بزرگ کو جا کر کہ میری ناک تو ابھی تک موجود ہے تمہاری ناک کٹ گئی ہے تو اور بنوا لو ایک بہمان جو تھا اس نے بھی کہا کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں تو میری ناک کٹ جائے گی کیا کٹ جائے گی ہاں۔ نہیں اس کی ہوگی نہیں اللہ نے فرمایا ہاں ہاں تیری ناک خنزیر کی ناک ہے کس کی ناک ہے خنزیر کی اور ہاتھی کی میں چمک دن اس پر داغ دوں گا تیرے اسی ناک پر جو ناک کاٹ رہی ہے الگ خورتوں ہے ضرور داغ دیں گے ہم اس کو اوپر خرطوں کے اوپر کس کے بندے کی ناپ کو کہتے ہیں انس کیا کہتے ہیں اور خنزیر کے ناپ کو اور ہاتھی کے ناپ کو فیل کے ناپ کو کیا کہتے ہیں عربی میں خرطوم کہتے ہیں ہاں ضرور داغ دیں گے ہم اس کو اوپر خرطوم کے سونڈ ہاتھی یا سور کی سمجھ رہے ہو خیال کو نظر اوپر خرطوم کے اتنا بلونا ہوں اب چل کر تخلیق دنیا کا نمونہ لکھا ہے میں چل دیکھو کہتے ایک فقیر آدمی تھا بیچارہ تھا تو مالدار لیکن فقیر آدمی دیندار آدمی تھا اس کی عادت تھی کہ جب اس کا باغ پکتا پڑا کہتے عمدہ باغ تھا انگور تھے کھجورے تھے سب کچھ تھا تو وہ پہلے پہلے مسکینوں کو بلاتا تھا کن کو بلاتا تھا مسکینوں کو غریبوں کو بلاتا پہلے ان کو کھلاتا وہ پیٹ بھر لیتے پھر ان کو گھر کے لیے بھی دے دیتا جب وہ لے جاتے تو بقایا کو کاٹ کر گھر لے جاتا تھا وہ بیچارہ مر گیا اس کے بیٹے تھے ایک ان میں مبحد باقی سارے مشرق تھے تو انہوں نے کہا یار ابا ہمارا تو بے وقوف تھا پاگل تھا کہ فقیروں کو پہلے دیتا تھا ہمارے تو قرضہ ہے فلانا کام ہے فلانا کام ہے سمجھا اب انہوں نے کیا کیا مشورہ کیا کہ رات کو اندھیرے میں جاؤ اور پھل کاٹ کر لے آؤ تاکہ فقیروں کو پتہ ہی نہ چلے سمجھا جی؟ پھر مشرق غیروں کو برقرار دہندہ سمجھتے تھے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اللہ پاک نے رات کو آگ بھیجی سمجھا سی جی؟ سارے کا سارا باغ جل گیا زمین سیاہ ہو جی؟ صبح کو وہ گئے جو باغ میں نہیں کھاتے رہتے ایک تھا اس نے موبائل میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا لو تو کے ہوں تم کیوں نہیں موبائل بنتے تم غیروں کو برکات برقاصل سمجھتے ہو اب جن کو تم برکات دینا سمجھتے تو انہوں نے کوئی فائدہ دیا باہر کو سارا جل دیا پھر انہوں نے تو باقی شیر کو یہ وہی مسئلہ ہے نہ بلو ہو بے شک ہم نے آزمایا کس طرح آزمایا نعمتیں دے کر کس طرح نعمتیں دے کر جس طرح سے آزمایا ہم نے والوں کہتے یمن کے قریب تھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میں اب دیکھ کر آیا ہوں وہ جگہ اب تک بھی سیاہ ہے اب تک بھی کیا ہے سیاہ ہے اللہ علیہ اقسم جبکہ وہ قسمیں کھا رہے تھے لجفر منہا البتہ ضرور کاٹیں گے اس باغ کو مسلم کرنے والے بلا یستسنون باقی مفسرین فرماتے کہ بلا یستسنون کا معنی ہے کہ وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے کیا نہیں کہتے تھے ان شاء اللہ فرماتے ہیں ان شاء اللہ نہ کہنے کی وجہ سے ان پر آگاہ جل گیا یہ کون سی بات ہے تو ان شاء اللہ کہنا نہ واجب ہے لاجت کا مانا ہے جو سب ہوں نہ وہ اللہ کو اکیلا نہیں کرتے تھے دوسروں کو برکات نہیں سمجھتے تھے تھے سن رہے ہو ہاں تسمونا اور نہیں انشاءاللہ کہتے تھے یہ دوسرے مفسرین کا مانا مولانا مولا کا مانا اور نہیں اکیلا کرتے تھے اور نہیں آگے اوپر کر استثناء نیل کر لکھا ہے تصویر ہو تصریح مراد ہے کہنا اور نہیں پاکیاں بیان کرتے تھے پر تو پھرا اس پر ایک کھلنے والا تیرے پروردگار کی طرف سے یعنی آگ یا نیند اور وہ نیند میں تھے نیند کرنے والے تھے پاس بات کا سری میں پس ہو گیا وہ باغ کا سری میں مثل کٹی ہوئی کھیتی پہ جس طرح کی کھیتی کٹی ہوئی ہوتی ہے سمجھا سی نکل کا یعنی خالی زمین نہیں لکھا ہوا کسری کے نیچے کسری کے نیچے لکھ لو خالی زمین دیکھ لیا میری طرف دیکھو ہمارے علاقے میں حضرت ایسا کرتے ہیں کہ جب کھیت کاٹتے ہیں نا تو پھر پیچھے سے آگ لگا دیتے ہیں کیا لگاتے ہیں کہ وہ جو پودے پودے کھڑے ہوتے ہیں نا خشک چھوٹے بہت ان کو توڑنا نکالنا مشکل ہے آگ لگاتے ہیں تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں سمجھا نا جی تو وہ آگ جب لگائی جاتی ہے جناب تو آگ لگنے کے بعد وہ ساری زمین سیاہ ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے تو سریم کہتے ہیں کہ جس زمین پر تباہی آ جائے جل جائے سارا کچھ اور وہ کیا بن جائے سیاہ ہو جائے ایسا بھی منع کیا گیا پس ہو گیا وہ باغ کتری مثل خالی زمین ان سے یعنی وہ بالکل سیاست کی طرح مگر ان کو خبر نہیں ہوئی مگر ان کو خبر نہ ہوئی تم نے فتح نہ دو بس ایک دوسرے کو بلانے لگے صبح کرنے والے یہ کہ صبح کرو تم کہ صبح سویرے چلو تم الا ہر سے تم اپنے کھیت پر اگر ہو تم کاٹنے والے پھلوں کو پس گئے وہ وہ خاص وہ آہستہ بول رہے تھے آہستہ آہستہ بولتے تھے کہ فقیر نہ سن لینے اور نہ سن رہے ہو وہ سات بندے جو ہوتے ہیں نا وہ اونٹنی کا دودھ برتن میں نہیں نکالتے بھینس کا دودھ برتن میں کیوں نہیں نکالتے کہ وہ آواز ہوگا شور شور شور آواز ہوگا تو فقیر آ جائیں گے لینے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ اونٹنی کا پستان منہ میں لے کر دودھ پی لیتے ہیں سمجھا نا جی؟ نہ کسی کو پتا چلا پستان جس طرح بچہ پیتا ہے نا اٹھنے کا اس طرح پی لیتے ہیں خود اپنے منہ میں پستان لے لیا اور دودھ سارا اٹھنے کا پی لیا نہ برتن میں جائے نہ آواز ہو گئے نہ کوئی فکیر مانگنے کے لیے آئے بہم یہ تخافت ہونا اور وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے سمجھا تھی اللہ جد یہ کہ نہ داخل ہوئے اس باغ کو آج کے دن اوپر تمہارے کوئی مسکین ایک بھی نہ آنے پائے بغدو بغد ہر دن قادرین اور صبح کی انہوں نے اوپر منع کرنے کے قدرت رکھنے والے وہ خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا سب سے پہلے آ گئے الحر دو المن ہو البیر اور صبح کی انہوں نے اوپر رکاوٹ کے اوپر روکنے کے قادرینا قدرت رکھنے والے برگاہ میں خود چل گئے رہ جب کہ دیکھا انہوں نے اس باغ کو وہاں پہنچ کر وہاں جو گئے تو وہ تو باغ جلا ہوا ہے کچھ ہے بھی نہیں ادھر ادھر دیکھا ہم بھول تو نہیں گئے راستہ بھول کر کسی اور جگہ آ گئے ہیں سمجھا نہیں پھر غور کیا وہ نشانی وہ پہاڑ وہ درخت وہ فلانے کا کھیت وہ کھڑا ہے نشانیاں جب دیکھی تو ہو خواب تو ہمارا یہی تھا پھر ان کو سمجھ گئی کہ کوئی عذاب آیا ہے سمجھا کال جی؟ ہوا پر جب کہ دیکھا انہوں نے اس باپ کو کالو کہنے لگے انا لونا بے شک ہم البتہ راستہ بھولنے والے ہیں ہم راستہ بھولنے والے ہیں راستہ بھول کر کہیں اور نکل آئے ہیں کسی اور جگہ بل نہ بل سے پہلے جب حدود پہچان کر یقین کیا جب حدود پہچان کر یقین کیا پہلے تو بلکہ تو ہم محروم ہو گئے کالا اوسط اب ان میں جو انہیں تھا نا اس کو موقع مل گیا اس نے کہا مشرف میں نے جو کہا تھا کہ برکات اللہ کو سمجھو تم جو کہتے تھے کہ فلانا پیر فلانا بزرگ برکتیں ڈالے گا اب آؤ پھر اللہ نے جب میں نازل کیا تو تمہارے پیروں نے کیا کیا کالا ہوں کہا ان کے اوسط نے اوسط کا منع سمجھدار ہے جو صحیح اور عقیدہ تھا سمجھدار تھا اس نے کہا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں لولا تو سب کیوں نہیں پاکیاں بیان کرتے ہو تم اب دیکھو جی اگر بلا جس تسنون کا مانا یہی ہوتا کہ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے تو وہ لولا تو سب کیوں کہہ رہا ہے لولا کیوں نہیں تم پاکیاں بیان کرتے کیوں نہیں اللہ کو پاک سمجھتے شورا کا شفا ہے سمجھا دیں لولا تو سب دے ہونا کیوں نہیں پاکیاں بیان کرتے تو قالو سبحان ربنا اب دیکھو صاف ہے وہ شرک سے توبہ کریں اور یہ کہتے نہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے وہ انشاءاللہ نہیں کہا کالو سبحان ربنا کن لگے پاسی ہے ہمارے پروری اِن خنا گال اسٹر کو سارے معافی مانگ رہے ہیں بے شک ہم تھے ہم ہم ہی ظلم کرنے والے بس متوجہ ہوئے بعد ان کے اوبر بار تھے ایک دوسرے کو کرنے لگے لگے ہائے افسوس ہلاکت ہماری سمجھا بے شک ہم تھے ہم حد سے نکلنے والے سارے ہم حد سے نکلنے والے تھے سبحان ربنا انا کنہ ظالمین کے نیچے لکھا ہے یعنی مشرقین جو غیروں کو برکات دہندہ سمجھتے تھے غیروں کو سمجھا نہیں کہنے لگے آئے یا بھائی لنا آئے افسوس ہمارا سمجھا بے شک ہم تھے ہم حد سے نکلنے والے آسار رب بولا بس آج ہم نے توبہ کر لی امید ہے ہمارے رب نے جو کہ بدلے میں دے دے ہمیں اگر برکت توبہ اگر برکات توبہ کی وجہ سے دیوے ہمیں <clears throat> بہتر اخبار سے بے شک ہم طرف ہم نے رب کے رجوع کرنے والے رغبت کرنے والے ہیں سمجھا روایات میں ہے کوئی صحیح روایت نہیں صحیح روایات میں اللہ نے پھر اس کے بدلے ان کو باغ دیا تھا اور سمجھا بھی کزال کلادام التفاق بسوئے اہل مکہ اب اہل مکہ کی طرف توجہ ہے فرمایا دیکھ لو یہ عذاب آیا تھا اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ ہے کزال کل عذاب اسی طرح تھا عذاب کزال کل عذاب کا مان اسی طرح تھا عذاب اور البتہ عذاب آخرت کا اکبر بہت بڑا ہے اس عذاب دنیاوی سے اس عذاب دنیاوی سے لوکان من کاش کے ہوتے یہ جانتے مولانا جی فرمات مانا کرو شاہ صاحب مولانا سے مراد مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے سمجھا تھی شاہ صاحب سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ہے اچھا بیٹا جی۔ ان در بحما بشارت آ گئی یہ کہتے تھے مشرق کہ اول تو قیامت نہیں آئی اگر قیامت آئے گی بھی جی صحیح تو ان لی اندہ حسنا وہاں بھی مزے کریں گے اللہ نے فرمایا کیا تم نے خیال کیا کہ متقین مجرمین سب برابر ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا بلکہ مجرمین کے لیے جہنم ہے متقین کے لیے جنت ہے بے شک واسطے متقین کے ڈرنے والوں کے ان کے پرور کے باغات ہوں گے نعمتوں کے افا نجال نظال یہ کیا ہے حضرت نظر نفی دلیلیں عقلی اپنی دلیل بھی ان کے پاس نہیں آئے بس کریں گے ہم مسلمین کو فرما برداروں کو مثل مجرمین نہ فرمانوں کے جا تم نے سمجھا کہ فرما بردار اور نہ فرمان برابر ہے سمجھا بس کر دیں گے ہم مسلمین فرما برداروں کو مثل مجرمین نہ فرمانوں کے مالکم چاہے تمہیں کہ کیسے غلط فیصلے کرتے ہو تم کیسے غلط فیصلے کرتے ہو تم ام لکم کی نفی دلیل نکلی یہ سب نفی دلیل نقلی دلیل بھی نہیں ہے آیا واسطے تمہارے کتاب ہے آسمانی کتاب ہے آسمانی صدر سونا فی ہے صدر سونا فی ہے جا کے کس کے متعلق ہے سون و خرچ پڑھ لیتے ہو تم بیچ اس کتاب کے پڑھ لیتے ہو تم بیچ اس کتاب کے جی <clears throat> ان لکم فی ہے لما تخیر لکم خبر مقدم ہے لما تخیرون اب اسم مؤخر ہے ان کا اور فی ہے جو ہے یہ فی ہے پہلے فی ہے کی تاکید لائی ہوئی اب کرو مانا میں کتاب لم واسطے تمہاری کتاب ہے آسمانی جو پڑھ لیتے ہو تم بیچ اس کے ان لکم کہ بے شک واسطے تمہارے لما تخیرونا چاہیے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے البتہ وہ کچھ تم پسند کرو گے البتہ وہ کچھ تم پسند کرو گے یعنی حسنا پھر آخرت یعنی کپڑا ہے جو تم پسند کرتے یعنی کے امل کم ایمان زجر ہے تیسری اور نفی عہد الہی نفی اللہ اللہ کے معدے کی ہے کیا واقع تمہارے کوئی وعدے ہیں پکے اوپر ہمارے بالغ تم جو پہنچنے والے اور باقی رہنے والے ہیں قیامت تک قیامت تک وہ وعدے اور باقی رہیں گے کیا تم ہاں، ہاں، ہم نے تمہیں وعدے دیے ہیں کس میں کر ان لکم جن کا مضمون یہ ہو جن کا مضمون یہ ہو کہ بے شک بات سے تمہارے البتہ وہ کچھ ہے جو تم فیصلہ کرو گے جو کچھ تم فیصلہ کرو گے یعنی جنت یعنی جنت خال ہم ایو ہم بزال کر گئے حضرت پوچھو تو صحیح ان سے کون سا ان کا اس بات کا ضامن ہے کون کون سا اس بات کا ضامن ہے اس بات کا ضامن کون ہے کہ ہمارے معاہدے ہیں یا کتاب ہے یا کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے ہوں شرکا نفی شفاعت قہری یہ زجر ہے اور نفی شفاعت پہلے فرمایا اپنی دلیل نہیں پھر فرمایا نقلی دلیل نہیں پھر فرمایا معاہدہ نہیں اب فرمایا کہ کوئی ان کا سفارشی نہیں سمجھ رہے ہو آیا واسطے ان کے شریک ہیں تو پکچا یہ لے آئے وہ اپنے شریکوں کو اگر ہیں یہ سچے جو میں اب یہ تخلیف اخر بھی آ گئی جس دن سے کھولا جائے گا پنڈلی سے پنڈلی کو کھولا جائے گا کیا مطلب ہے پنڈلی کو کھولا جائے گا بات مقدم متقدمین فرماتے ہیں نؤمن بہی ولا نہ سالو نؤمن نے ولا بلایا ہمارا ایمان ہے کہ پنڈلی کھولی جائے گی بس اس کی کیفیت کیا ہے حقیقت کیا ہے یا ہی جانتا ہے کون جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے سمجھ رہے ہو وہ مفت ہے نا بار بار پا رہے ہو متقدمین میں کون کون ہے صحابہ کرام تابعین تبا تابعین چار امام امام مالک امام شافی امام احمد امام منیفا اور ہمارے تین امام امام رفا امام الیفہ امام محمد رحمۃ سمجھ رہے ہو بلکہ امام محمد اللہ نے فرمایا کہ ایمان واجب ہے اور اس کی تفتیش کے اندر جانا جائز نہیں ہے تو یہ متقدمین ہے متاثرین تعبیر کی ہے کہ کش سے صاف کنایا ہے مشقت سے کش سے صاف کنایا ہے کہ کیا مطلب مشقت ہوگی کیونکہ قانون ہے کہ آدمی جب کوئی محنت مشقت کا کام کرتا ہے تو چادر شلوار اوپر کرتا ہے نہیں کرتا پنڈلی کو کھول لیتا ہے تو پنڈلی کو کھولنا دنیا کے اندر یہ کنایا ہوتا ہے محنت مشقت سے تو یہاں بھی مشقت سے کنایا پہ ہاں جی بات یوم یوگ شبون صاحب ہے جس دن پہ کھولا جائے گا پنڈلی سے بچوں الگ سجود دے اور دعوت دیے جائیں گے بلائے جائیں گے طرف سجدہ کرنے کے لیں کے ان کافروں مشرقوں کو کہا جائے گا اللہ کو سجدہ کرو موبائل کر لیں گے کافروں کا جو پیٹ ہے یہ تختی ایک تختی بن جائے گی یہ نہیں کر سکیں گے سیدھا سمجھا اور بلائے جان کی طرف سیدھ پس نہیں طاقت رکھیں گے سجدے کی یہ کافر پتنی طاقت رکھیں گے سجدے کی یہ کافر خاص اب ہوں حضرت ان بن گئے حال اول خاصیت بن گئے حال دونوں ہاں نیچی ہوں گی آنکھیں حال ہونا ان کا جو نیچی ہوں گی آنکھیں ہوں گی ترحق ہوں ضلع نمبر تین تیسری سی بات ہے ڈھانک لے گی ان کو دلت دلت ان کو ڈھانک رہی ہوگی آن اللہ وقد کون ہو علت ہے اللہ فرماتے دنیا میں میں نے کہا مجھے توحیدی سجدے کرو تم نہیں کرتے تھے سمجھا سی اور حالانکہ تاکہ تھے بلائے جاتے تھے طرف سجدوں کرنے کے سے مراد بھی سیدھے ہیں تو ہم ہوں اور وہ اچھے خاصے ہوتے تھے سمجھا بالکل صحیح سالم اچھے خاصے ہوتے تھے تندرست وانا ہوتے تھے لیکن سیدھا نہیں کیا سر نہیں کر دے وہ یہ رجا ہے کیا ڈاکٹر مانے کا مجھے اور ان لوگوں کو جو جٹلاتے ہیں اس کلام پاک کو دیہات الحدیث سے میں اس کلام پاک کو اس کلام پاک کو جو جٹلاتے ہیں سمجھا مجھے چھوڑ دے اور ان کو کیا مطلب ہے سگر نہیں گمئی وہ پر یعنی توقف عذاب میں رنج نہ کر یعنی توقف عذاب میں رنج نہ کر غم نہ کر تو کے اندر کیوں اس لیے کہ ہے ہے کیا اشتدہ ہمیں کو مدد دی ہوئی ہے سنس تجری جو ہوں ہم قریب آہستہ آہستہ لے جائیں گے ہم ان کو جہنم کی طرف آہستہ آہستہ لے جائیں گے ہم ان کو نقطہ درے جو ہم کو مانا ہوتا ہے درجہ درجہ لے جانا کیا مانا ہے ہاں جی اب سیڑھی ہے نا جی سیڑھی پر چڑھ چڑھ کر ایک درجہ منہ پر چڑھ جاتے ہیں اگر ہم یہاں سے جک لگائیں یا قدم تو نہیں چڑھ سکیں گے تو آہستہ آہستہ جاتے ہیں تو اوپر چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں ہم ان کو سمجھا جہنم کی طرف کس کی طرف جہنم کی طرف ایسے طور پر کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ وہ استدراج ہے لا ہے استدراج اسلے کا حوالہ وہ جانتے نہیں کہ یہ ہمارے لیے استدراج ہے وہ ام لی لہم اور مہلت دیتا ہوں میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں ان کو دنیاوی عذاب سے دنیاوی عذاب سے ان قیدی متین بے شک قید پکڑ میری بڑی مضبوط ہو جائے میری تدبیر جو ہے وہ بڑی کیا ہے مضبوط ہو جائے قیدی متین بے شک تدبیر میری مضبوط ہے ہم تفم اجنم فامی ہونا حضرت یہ پھر گزر آ گئی ہے کیا مانتے ہو آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو آپ ان سے کچھ اجرت بس وہ بوجت تاوان کے بھار میں دبے جا رہے ہیں ان کا مانا دھار میں دبے جا رہے ہیں اس تاوان کی وجہ سے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لکھا اس لیے اتباع نہیں کرتے اس لیے لکھو لکھو مغرب میں ان کے نیچے اس لیے اتباع نہیں کرتے اس لیے اتباع نہیں کرتے اس لیے اتباع نہیں کرتے یعنی یہ بات نہیں ہے یعنی یہ بات امتا سرم کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں یعنی یہ بات نہیں ہے ام عندهم الغیب کیا آیا ان کے پاس غیب ہے آیا ان کے پاس کون سا غیب ہے کہ غیر اللہ برکات دہندہ ہے یعنی کسی اور طریقہ سے ان کے ہاں علم آ گیا ہے نہیں لکھا ہوگا ام اندہ کے نیچے لکھو ام اندہ کے نیچے یعنی کسی اور طریقہ سے ان کے ہاں علم آ گیا ہے یعنی کسی اور طریقہ سے ان کے یہاں علم آ گیا ہے لکھ لیا آیا ان کے یہاں علم غیب ہے کسی اور طریقہ سے علم آ گیا ہے بس یہ لکھ رہے ہیں حفاظت کے لیے کس کے لیے لکھ لو لکھ لو لکھ کے نیچے حفاظت کے لیے حفاظت کے لیے اچھا دیں سات لوک میں ربے کا بس اب تسلی آ رہی ہے حضرت آپ اللہ کے حکم کا انتظار فرماؤ سمجھا سی فصبر ربے کا رہو آپ انتظار کرو تو آپ حکم اپنے پروردگار کا اپنے پروردگار کے حکم کا کیا کرو انتظار فرماؤ صبر کرو آپ انتظار کرنے والے حکم اپنے پروردگار کے بلا تک ان کا صاحب رسوت اور نہ ہو وہ آپ مثل صاحب مچھلی والے کے مچھلی والے بزرگ کی طرح طرف دیکھو انشاءاللہ شاء اللہ یہ بات آئے گی موجودی علیہ ما علیہ نے کہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اس لیے عذاب نہیں آیا کہ یونس علیہ السلام سے فرائض رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھی سمجھا نہیں سی جی؟ تو بات ایسے شور مچانے لگ جاتے ہو پتہ نہیں کیا تمیز نہیں ہے کوئی چپ کر کے سنو بات یہ بات غلط ہے یہ بات انشاءاللہ شاء آئے گی یہ بات ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سراہتن چلے جانے کی اجازت نہیں دی تھی آپ بلا اجازت اللہ پاک کے یوں ہی چلے گئے تھے بغیر اجازت اللہ پاک کے یوں ہی چلے گئے تھے آپ اس وجہ سے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں داخل کیا گیا تھا تنگ دل ہو گیا قوم سے قوم نے نہ مانا تبلیغ تو آپ نے فرمائی چار پانچ سال بلکہ سات سال آپ تبلیغ کرتے رہے لیکن تنگ دل ہو کر آپ اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے وہاں کوتا کوتا کرنا اور چیز ہے تبلیغ آپ نے پوری کی سارے علاقے کے لوگوں کو مسئلہ بیان کیا چار سال کا تھا تھوڑا تو نہیں ہے چار سال کے اندر تبلیغ ہو گئی لیکن جس طرح اگلے دن پڑا سوال اندر تم تم لا یہ ایمان نہیں لائیں گے پھر بھی تبلیغ جاری ہے پھر بھی تبلیغ کیا ہے اللہ نے جب حکم دیا تو آپ نے ہجرت فرمائی اللہ نے جب تک حکم نہیں دیا آپ نے ہجرت بس اللہ حکم دیتے تو علیہ السلام جاتے اللہ کے حکم سے پہلے چلے گئے اس لیے ان کو مچھلی کے پیٹ میں حضرت آپ ایسا نہ کرنا کہ میرے حکم سے پہلے چلے جاؤ خیال کرنا کرو امانا ولا تکن کا صاحب الحوت اور نہ ہو وہ آپ مثل مچھلی والے بزرگ کے کہ وہ بھی عذاب نہ آنے سے تنگ دل ہو کر چلے گئے جی، تنگ دل ہو کر چلے گئے تھے اتنا ادا جب کہ بلایا انہوں نے اپنے پروردگار کو وہ مت اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے کیا تھے غم سے مملو مملویگن اعلیٰ قوم ہی ازلم قوم ہی ازلم بھرے ہوئے تھے غصے سے اپنی قوم پر کیونکہ نہیں ایمان لایا تھا انہوں نے اور رول مانی کا حوالہ ہے اس کا حوالہ ہے لولا انتظار باقی اللہ بے نیاز کیا ہے بنیاد ہے اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا تھا حضرت کو احسان نے اس کے پروردگار کی طرف سے اگر یہ بات نہ ہوتی تو سنبھال لیا تھا حضرت کو احسان نے اس کے پروردگار کی طرف سے لنو بے دل آ رہا البتہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان پر اور وہ مذمت کیے جاتے کیا کیے جاتے ہیں مذمت کیے جاتے ہیں ملامت کیے جاتے ہیں مضموم ان کا مانا ملیم من اد ابن عباس لکھ لو لکھ لو ملی من اد ابن عباس ملی من لیا ملیم من اد از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ملامت کیے جاتے مذمت کیے جاتے حضرت سمجھو بات میری طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں اگر میری نعمت نہ ہوتی میرا احسان نہ ہوتا تو میں یوس علیہ السلام سے پوچھتا کہ آپ کیوں چلے گئے تھے میری اجازت کے بغیر سمجھ رہے ہو لیکن میری نعمت تھی میرا احسان تھا میں نے کرم کیا میں نے کہا چھوڑو بابا جانے دو بات سمجھا نا بھائی مچھلی کے پیٹ سے تو نکالا لیکن میں نے پوچھ گچھ نہیں کی میں نے ملامت نہیں کی یونس علیہ السلام کو اگر میرا احسان نہ ہوتا تو میں ملامت کرتا کیا کرتا سنو بات آگے آئے گا انشاءاللہ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ جو یوم اگر حضرت یون تسبیح نہ کرتے پاکی بیان نہ کرتے تو کیا مت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اب کیا مطلب ہے یعنی آپ نے اللہ کو پکارا اللہ کی تسبیح بیان کی تو اس کے نتیجے کے اندر باہر آ گئے اس کے نتیجے میں پھر اللہ کا احسان ہوا کہ سوال نہیں کیے گئے اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ملامت کیے جاتے سوال کیے جاتے کوئی سمجھ تصویر کی وجہ سے باہر آئے نعمت کی وجہ سے سوال سے بچ گئے کرو مانا لو لڑا رکھا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا تھا سنبھال لیا تھا حضرت کو احسان نے اس کے پروردگار کی طرف سے البتہ پھینک دیے جاتے چٹیل میدان میں وہ ہوگا مضموم ان اور وہ مذمت کیے جاتے ملامت کیے جاتے بعد نجات بادل ملامت کیے جاتے سمجھا فج تباہ ہو بس اور زیادہ چن لیا حضرت کو حضرت کے پروردگار نے بس اور زیادہ برگزیدہ بنا لیا حضرت کو حضرت کے پروردگار نے بس کر دیا اس کو منت سالین بڑے درجہ کے صالحین سے زیادہ رتبہ کے صالحین سے کر دیا وہ کفرو دل نظر ہے ابتدا صورت کے متعلق ہے اور بے شک شان یہ ہے قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کا پر لکھا ایزا فیلی نمبر اول ایزا فعلی ہے البتہ ہٹا دیں گے تجھے ساتھ اپنی آنکھوں کے ہٹا دیں گے تجھے ساتھ اپنی کہ سرانے طرف دیکھو بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے آپ اس کو بعضوں کا زبان سے جانتے ہو نا اور بعضوں کا یوں کر کے دیکھتے ہو گور کر تو وہ ڈر کے بارے بھاگ جاتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غالب آپ کو گور گور کر دیکھتے ہیں تاکہ آپ ڈر جائیں اور مسئلہ توحید برکتی بیان کرنا اس نے بیان کرنا چھوڑ میں دیکھو اب اور بے شک شان یہ ہے قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لجو دلے خون کا البتہ ہٹا دے آپ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنی آنکھوں کے ذریعے اب نیچے عبارت لکھی ہے اے جسر فون کا اما انتا علیہ منت تبلیغ لکھا لکھا ہے نہیں اے دوسرے فون کا ہما انتا علیہ منت تبلیغ ہٹاتے ہیں اور پھیرتے ہیں آپ کو ان باتوں سے جو آپ اس پر ہو یعنی تبلیغ کرنا کس طرح ہٹائیں گے بن علیہ کا نظر الدا لے جو خبر فون کا نکا نہیں لکھا ہاں دشمن والی عداوت والی نظر آپ کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو ڈرامے اب خادن البتہ پھیر دینے آپ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ جبکہ سنتے ہیں ذکر اور نصیحت کو یہ تو مانا ہے ایک کہ گور گور کر دیکھتے ہیں تاکہ آپ ڈر جاؤ اور توحید برقی بیان کرنا چھوڑ اور دوسرا مانا بعض نے یہ بھی کیا ہے کہ بلو کلب کے کچھ لوگ تھے کے کے بنو کچھ لوگ تھے وہ بڑے نظریل تھے نظر لگتی تھی ان کی بولو تھے وہ کیا تھے نظریل ان کی نظر لگ نظر لگ جاتی ہے نا بندوں کی تو قریشی ان کو پکڑ کے لے آئے کہ آؤ اس کو تو نظر لگاؤ سمجھا ہم ہم نے تو بہت کچھ حربے اختیار کیے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم اس کو نظر لگاؤ تین دن ان کو بوکھا رکھا دیا کتنے دن تین دن ان کو بھوکا رکھا گیا وہ آئے انہوں نے دیکھا حضرت کو یوں دیکھیں یوں دیکھیں گور گور کر دیکھیں حضرت تو بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو رہا سمجھا نہ سی اللہ کی حفاظت تھی نہیں جی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس آتے کسی چیز کو دیکھتے کہتے واہ کیسی خوبصورت ہے بس وہ پیٹ پھیرتے اور ماتا یا منہ پڑتے سمجھا نا سی ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جی اللہ معاف کرے وَإِنْقَادُ الَّذِينَ اور بے شک شان یہ قریب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا البتہ پھسلا دیں گے وہ تمہیں آپ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے پھسلا دیں گے وہ تجھے جب جب سنا انہوں نے نصیحت کو وَيَقُولُونَ ایزائے قولی یہ قولی ایزائے اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو البتہ پاگل ہے حالانکہ وما ہوا اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے وہ مگر میری نصیحت ہے جہان والوں کے لیے الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة ثمود فأهلكوا بالطاغية الحاق کا مقبل کے ساتھ رب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ ملک کے اندر مسئلہ توحید برکتی کو ذکر فرمایا فرمایا برکتی کی سنگیت فرمائی اس کے بعد سورہ قلم کے اندر فرمایا خبردار آپ نرمی کرو گے وہ نرم ہو رہے ہیں اس لیے کہ پیغمبر بھی نرمی کرے آپ نے اس مسئلے میں کوئی نرمی نہیں کرنی مسئلہ پورا پورا پہنچانا ہے اب سورہ الحاقہ کے اندر تخلیفات دنیا بیا اور اخرویہ کا ذکر ہے تخلیفات دنیا بیا اخرویہ کا ذکر ہے اس مسئلے کے نہ ماننے والوں کے لیے جو لوگ توحید بختی کو نہیں مانتے ان کے لیے جو ہے تخلیف ہے آخرت کے عذاب کا اور دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے بسم اللہ الحافت سچی آفت آنے والی الحاق کا تم ہے القافت الحاق کا سچی آفت حق کا یا حق کو ہے مانا جو چیز حق ہو گئے صحیح ہو گئے سچ ہو گئے جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو مراد کی قیامت ہے سچی آفت آنے والی ملحق کا نکائے <clears throat> اختفامات تحویلیہ ملحا کا وما درا کا ملحقہ کا جو استفامات تحویلیہ ہے یعنی ڈرانے کے لیے یہ استفام کس کے لیے ہے ڈرانے کے لیے تحویل اور خوف پیدا کرنے کے لیے ملحقہ کا کیا ہے وہ سچی آفت آنے والی وما ادرا کمل اور کس چیز نے بتلایا تجھے کہ کیا ہے وہ سچی آفت آنے والی الحاق کا تو مبتدا ہے کا کے اندر ما مبتدا ہے الحاق کا اس کی خبر ہے خبر مبتدا مل کر پھر خبر ہے الحاق کا کے سمجھ رہے ہو اور بما ادراکا کے اندر ما مبتدا ہے اور ادراک کا جو ہے یہ جملہ ہے کاف مفول اول ہے ملحا کا پھر یہ جملہ اس کا مفول ثانی ہے پھر یہ جملہ جو ہے یہ ماں کی خبر ہے اور کس نے بتلایا تجھے کس چیز نے خبر دی ہے تجھے کہ کیا ہے وہ سچی آفت آنے والی کب سمود و آدم بالقار تخریف دنیاوی کا نمونہ اولا اب یہ عذاب دنیاوی کا پہلا نمونہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ آفت جو ہے وہ تو ہے الحاق وہ سچی ہے قیامت قیامت برحق ہے کرو کرزا سمود و یا قوم سمود اور قوم آد میں حضرت یہ آفت جو آنے والی ہے وہ تو ہے الحاق کا سچی لیکن قوم آد اور قوم سمود نے اس قیامت کی چاقی تقزیم کی ہے قبض پلکہ تخویف دنیاوی کا نمونہ اولا و آدم کا نمونہ جٹھلا یا قوم سمود نے اور قوم آد نے دل بالکار کے ساتھ میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات اصل عبارت یوں ہونی چاہیے تھی سمود و آدم بحار کیا ہونا چاہیے تھا بےار واحدہ مونسا کا ضمیر ہوتا جو الحاقہ کی طرف جاتا کیونکہ قانون ہے کہ جب ایک چیز کا ذکر ہو جائے تو دوبارہ جب اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو ضمیر لایا جاتا ہے تو دوبارہ جب اس کا ذکر آیا تو ہونا چاہیے تھا قبضہ سمود و آدم بل بہا لیکن بہا کے بجائے القاریہ کہہ دیا گیا ہے اس میں ظاہر لایا گیا ہے یہ اس میں ظاہر اس لیے کہ اللہ پاک اس کا دوسرا نام ذکر کرنا چاہتے تھے القاریہ کہ قیامت کو حاقہ بھی کہتے ہیں اور قیامت کو القاریہ بھی کہتے ہیں یہ دوسرا نام بتانے کے لیے سمجھا یہ دوسری صفت ظاہر کرنے کے لیے اس کا یہ نام ذکر کیا گیا ہے سمجھا جی کرو مانا کب سمود و جٹلایا قوم سمود اور قوم آد نے کارے آدھے سے مراد تو ہے کیا مت کارا یقر کا منع ہوتا ہے زور کے ساتھ کسی چیز کو مارنا اور خچ کھٹانا سمجھا سی جی؟ اگر بعض اوقات شاید تمہیں تجربہ ہوا ہو آواز ایسی زوردار ہوتی ہے کہ انسان کے دل پر اثر کرتی ہے دل دھڑکنے لگ جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے بندہ دل دھڑکنے لگ جاتا ہے تو فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ پا ہے کہ جس طرح کوئی زوردار آواز ہوئے یا کسی چیز کو زور کے ساتھ کوٹا جائے تو وہ آواز ہوتا ہے دل میں اثر ہوتا ہے اس طرح اس کا اثر بھی دل پر ہوگا جٹھلایا یا قوم سمود اور قوم آج نے ساتھ کوٹ ڈالنے والی کے کاریا کا ہوتا سے کوٹ ڈالنے والی جو چیزوں کو کوٹ ڈالے گی سمجھا جس طرح سے کوئی چیز کسی چیز کو مارا جائے اور اسے ریزا ریزا کر دیا جائے اس طرح قیامت جو ہے وہ آئے گی ساتھ کوٹ ڈالنے والی کے انہوں نے جٹلایا تقریب کی انہوں نے سمود سمرے تقریب کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہوا لکھ لو اولے کو نیچے لکھا ہے ہاں اولے کو نیچے لکھا ہے فاما سمود پس اے ایبر قوم سمود پس ہلاک کیے گئے وہ تاغیا تاغیا پر لکھو گا کیفیت عذاب نہیں لکھو گا لکھ لو تاغیا پر تاغیا کے اوپر لکھ لو کیفیت عذاب یہ ان کے عذاب کی کیفیت کا ذکر ہے تاغیا کا معنی لکھا ہوا ہے اختو شدید لکھا ہوا ہے زبردست آواز تو تابیا نیچے اکثر تو شدید لکھا ہے اب ابھی تک وہ کیفیت عذاب الگ نہیں لکھا گیا ابھی تک تم سے غور کرو نا بیٹر نیچے دیکھ لو قلم لگا تاغیہ کا معنی ہوتا ہے اصوت شدید سخت آواز اصل میں تاغیہ تغیان سے ہے تغیان کا معنی ہوتا ہے حد سے نکل جانا اس کا مطلب ہے کہ وہ آواز اتنی زبردست تھی کہ تمام آوازوں سے وہ حد سے نکلی ہوئی تھی آواز کے حد سے بہت زیادہ تیز اور سخت آواز تھی اس لیے اسے کہا گیا ہے تاغیہ کہا گیا ہے سمجھ رہے ہو ہلاک کیے گئے وہ سات زوردار آواز سخت آواز اور زوردار آواز کے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ آئے گا سورہ آراف اور بھ کے اندر کہ نیچے سے زلزلہ آیا اوپر سے جبری زمین نے نعرہ مارا کہ ان کے جگر پھٹ گئے سمجھا آواز سخت تھا بس ہلاک کیے گئے وہ ساتھ تاغیا کے زوردار آواز سے سخت آواز کے ساتھ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے تاغیا کا تو غیان اور سرکشی کہ ان کو ہلاک کیا گیا جو ان پر ظلم نہیں کیا گیا بلکہ بتا گیا ان کے سغیان کی وجہ سے ان کے ان کے توہجان اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا تو یہ پھر یہ جو ہے یہ کیفیت عذاب نہیں بنے گی یہ سباب عذاب بنے گا کیا بنے گا سباب پس ہلاک کر دیے گئے وہ سات زور دار سے وہ اما آدم یہ بھی خمر تقریب ہے اور اگر قوم آج پس ہلاک کیے گئے وہ ریحن فرسرن ریحن پر ذکر کیفیت آزاد ہوا کے جو بڑی تند و تیز اور سخت ٹھنڈی ہوا تھی پیچھے پڑ رہے ہو سارا کچھ سر سر کے کتنے معنی تھے سمجھا تیز ہوا آواز والی اور سخت ٹھنڈی یہ تینوں معنی اس میں جمع تھے سات ہوا کے جو سخت ٹھنڈی اور تیز تھی ہاتھ یا پن جو بڑی تنزی جی اتو سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا اور حد سے بڑھ جانا مقرر کر دیا تھا اللہ پاک نے اس ہوا کو اوپر ان کے سات راتیں اور آٹھ دن حسومن لگاتار حسومن کا من لگاتار فطر القوما پر دیکھتا تھا تو قوم کو اے مخاطب اگر اس وقت موجود ہوتا اے مخاطب اگر اس وقت اے مخاطب تو اگر اس وقت موجود ہوتا تو تو دیکھتا تو قوم کو اس ہوا کے ان دنوں کے اندر فرا ہلاک ہونے والے فرا کا مانا ہلاک ہونے والے ایک اس کا مانا ہے مرادی اصل فرا کا مانا ہوتا ہے کہ آدمی پر مرغی کا دورہ پڑے جب تو آدمی پڑا ہوتا ہے ایسے بے ہوش ہو کر فرا کا مانا ہوتا ہے مرغی کے مارے جانا سی یعنی تو یہاں بھی یہی مانا ہے لیکن مرادی معنی اس کا کرتے ہیں حال تین سر آ کا مانا حال تین ہلاک ہونے والے نہ پد دیکھتا تھا پد دیکھتا تو کون کون دنوں کے اندر سمجھا نہ سر آ ہلاک ہونے والے ان آزاد نخل خاگیا گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے جو خاگیا بالکل کھوکھلے ہیں کھوکھلے اندر سے خالی ایسے تنے کھجوروں کے پڑے ہوئے ہیں خاگیا کے نیچے لکھا ہوا ہے ہاں گویا کے وہ تنے ہیں کھجوروں کے جو بالکل اندر سے کھوکھلے ہیں حضرت ان کا قد لمبا تھا نا پیچھے پڑا ہے وہ فہل ترا لہم تک آیا دیکھتا ہے تو واسطے ان کے میں یا کوئی باقی رہنے والا دیکھتے ہو کوئی باقی نظر آتا ہے تو ساروں کی جاڑی نکل گئی سمجھا ختم ہو گئے سارے برباد ہو گئے باقیا ہے نا باقیا یہ منصف ہے اور اس کا موصوف نفس مقدر ہے کیا مقدر چمکدڑ ہر من نفس باقیہ کوئی نفس باقی رہنے والا ہے سمجھا بجا نمونہ خالص ہے اور آیا فراؤن اور وہ لوگ جو اس سے پہلے گزرے بل موتاف کا نمونہ راب اور الٹنے والی بستیاں بال خاطیہ خاتیہ کا منع بڑے بڑے گناہ بڑے بڑے گناہ اور کفر کیے یعنی کفر و شرک کیا جی یعنی ہاں، بڑے بڑے گناہ یعنی کفر و شرک کیا یہ بیان کی عبارت ہے بیان اور قرآن کی فاف اور رسول ارب عناد قوم اچھا فافو سے پہلے حضرت اور خاتیہ کے بعد یہ عبارت لکھی بڑی ہے اس پر ان کے پاس رسول بھیجے گئے جی۔ اس پر ان کے پاس رسول بھیجے گئے آواز کچھ کم کرا ساسو رسول رب اس سے پہلے خاطیہ کے بعد یہ لگ ہے اس پر ان کے پاس بولو صحیح رسول بھیجے گئے لیکن کیا ہوا رب اینا دے قوم طریقہ ہے اپنا فرمانی کی انہوں نے رسول اپنے پرور کی خاصہ ہوں سمرے ایناج جب کی انہوں نے تو نتیجہ کیا نکلا پکڑا ان کو اللہ پاک نے پکڑنا رابیہ بڑا سخت سخت پکڑ ان کو پکڑی رابیہ جو ہے نا حضرت یہ ربا یربو سے مشتق ہے اس کا مطلب ہے زیادتی مراد یہاں یہی ہے کہ بہت زیادہ سختی تھی اس کی